السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے پولی کے اوپر ایک کیس اسٹڈی کی تھی شروع میں کیس اسٹڈی میں میں نے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی تھی اور وہ اسٹیٹمنٹ خاصی امبیگوس تھی اور وہ جان بوجھ کے اسٹیٹمنٹ امبیگوس رکھی گئی تھی کہ جب آپ کو ڈیزائنر ہے پروگرامر ہے اس کو یہ چیز ملے تو وہ جو سچویشن ہے اس کا اندازہ اس کو اسی اسٹیٹمنٹ سے ہو رہا ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے بار بار پڑھنے سے اس کے ذہن میں کوشچن آ رہے ہیں اور وہ کوشچن پھر اپنے کلائنٹ پہ پوسٹ کرتا ہے یہ شروع کا پروسیس ہے کا پروسیس ہے اور وہ جب ہم نے کمپلیٹ کیا ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق ہمیں کلائنٹ سے آنسر مل گئے then we moved on to the next phase کہ اسے ڈیزائن کریں اور اسے کوڈ کریں اور ڈیزائن میں پہلے فیز میں میں نے اس کا نام تو نہیں لیا تھا ہم نے کیا ہم نے یہ تھا کہ ہم نے اس اسٹیٹمنٹ سے جو ہمارے پاس تھی اور جو کوشچن آنسر ہمارے کلائنٹ سے ہوئے تھے اس کی بیسس کے اوپر ہم نے کلاس ہائرارکی بنانے کی کوشش کی تھی اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس تین طرح کے امپلائیز دیے گئے تھے آورلی امپلائی کمیشن امپلائی اور جنرل امپلائی کی بات تھی جو کہ نہ کمیشن تھا نہ آورلی تھا ایک قسم کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں پرماننٹ امپلائی تھا اس آرگنائزیشن کا جسے سیلری جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر مل رہی تھی آورلی امپلائیز کو جتنے آورز وہ ورک کر رہا تھا اس کی بیسس کے اوپر اسے ملتی تھی اور کمیشن امپلائی وہ تھا کہ جتنا اس نے سیلز کی ہے اس سیلز کے اوپر اسے ایک فکس پرسنٹیج کمیشن مل رہی تھی تو ان تین امپلائیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک کلاس ہائرارکی بنائی جس میں ٹاپ لیول کے اوپر امپلائی کی کلاس تھی جو کہ ہم نے ایبسٹریکٹ بیس کلاس بنا رہی تھی امپلائی کے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے related abstract base class employee ہم نے بنا لی تھی اور اس سے ہم نے پبلکلی تین کلاسز ڈیرائیو کی تھیں آورلی امپلائی کمیشنڈ امپلائی اور نارمل امپلائی اور اس لیے پبلکلی ڈیرائیو کی کہ ان میں ریلیشن شپ اس کا ہے hourly employee is an employee commissioned employee is an employee so on and so fourth employee کی ایبسٹیکٹ بیس کلاس جو تھی اس میں ہم نے پیور ورچوئل میتھڈ ڈیفائن کیا تھا کیلکولیٹ سیلری والا اس لیے کہ لازمی بات ہے کہ آورلی امپلائی کمیشنڈ امپلائی اور جنرل امپلائی کی کیلکولیشن تینوں میں فرق تھی اس لیے پیور ورچوئل کر دیا تاکہ جو کنکریٹ کلاسز ہیں they must provide body for this pure virtual method and make it in so called in pure اور اس کے بعد ہم نے چھوٹا سا مین پروگرام لکھا ہوا تھا کمپنی کے ڈفرینٹ امپلائیز کو ہم نے ڈائنامیکلی کریٹ کر کے ارے تھی array of pointers to employee اس میں ان کو ڈال دیا تھا اور پھر ایک نارمل فنکشن تھا جس کو ہم یہ array of different kind of employees pass کر دیتے تھے تاکہ وہ پے رول پرنٹ کرتے اور پے رول پرنٹنگ سمپل سی تھی کہ امپلائی کا نام اور اس کی نیٹ پے کتنی ہے گراس پے مائنس ٹیکس یہ نیٹ پے تھی اور جو میتھڈ جو ڈیرائیوڈ کلاسز نے اوور رائڈ کیا تھا یہ کیلکولیٹ سیلری والا وہ بیسیکلی نیٹ سیلری کیلکولیٹ کر رہا تھا تو اس پے رول کے میتھڈ میں اس ایرے کو اٹریٹ کیا جاتا تھا اور سمپلی گیٹ نیم کے میتھڈ کو آؤٹ پٹ کیا جاتا تھا اور کیلکولیٹ سیلری کے میتھڈ کو اور یہاں پہ ہم نے پولیموفیزم دیکھی تھی it was array of pointers to employee لیکن جن آبجیکٹس کو وہ پوائنٹ eh, کر رہے تھے وہ یا آورلی امپلائی کا تھا یا کمیشن امپلائی کا تھا یا دوسرے ٹائپس کی امپلائی کا تھا اور کی دیکھی تھی اس کے بعد جو کوشن دی گئی تھی یہ تو کیس اسٹڈی ختم ہو گئی جو اس کے بعد کا جو ٹائم تھا ہم نے پچھلے لیکچر میں گزارا تھا وہ یہ تھا کہ اریز آف آبجیکٹ کو آپ پولیمارفکلی ٹریٹ نہ کیا کیجیے اگر آپ نے ارے کے اوپر پولیمارفزم لگانی ہے تو ہمیشہ ارے آف پوائنٹرس یا ایرے آف ریفرنس کے اوپر پولیمارفیزم لگائیے ایرے آف آبجیکٹس کے اوپر آپ پولیمارفیزم نہ لگائیے ان کو پولیمارفیکلی ٹریٹ نہ کیجیے اور اس میں ریزن یہ تھی کہ اگر ایرے آف آبجیکٹس ہیں تو ایک انڈیکس سے ایرے کے جب دوسرے انڈیکس کے اوپر جانا ہے تو وہ کیلکولیشن کرتا ہے پوائنٹر بیس کیلکولیشن جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی ایرے کے کی بیس کا ایڈریس پلس جس انڈیکس پہ اس نے جانا ہے اور اس انڈیکس پہ جانے کے لیے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اس آبجیکٹ کا سائز کیا ہے کیونکہ ہائرارکی میں جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کا نارملی سائز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے تو اگر بیس ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ آپ نے بیس کلاس کے آبجیکٹ کی جگہ رکھ کے ٹریٹ کروانے کی کوشش کی ہے تو یہ calculation that tax array from index I to index I plus one یہ خراب ہو جاتی تھی اور رن ٹائم کے اوپر ایرر آ جاتا تھا تو پچھلی دفعہ ہم اس ڈیٹیل میں گئے تھے کہ جہاں بھی یہ سچویشن آ جائے کہ آپ نے ایرے کو ٹریٹ کرنا ہے آئی ایتھ انڈیکس سے آئی پلس ون انڈیکس پہ جانا ہے تو پیچھے پوائنٹ جو کیلکولیشن ہو رہی ہے ایک انڈیکس سے دوسرے انڈیکس پہ جانے کی اگر اس میں سائز آف آبجیکٹ آ رہا ہے کیلکولیشن پہ تو رن ٹائم کے اوپر آپ کا پروگرام غلط جواب دے گا ارے آف پوائنٹرز میں یہ مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم ارے آف پوائنٹرز کے ایک انڈیکس سے اگلے انڈیکس پہ جا رہے ہیں تو وہ سائز آف پوائنٹر لیتا ہے کہ ایک پوائنٹر کا سائز کتنا ہے اس کو ایڈ کیا ایک خاص ایڈریس میں اور اس کے بعد آپ اگلے پوائنٹر پہ پہنچ گئے پوائنٹر چاہے انٹ کا ہو کریکٹر کا ہو بولین کا ہو کریکٹر کا ہو ڈبل کا ہو یا آپ کے آبجیکٹ کا ہو وہ ایک ہی سائز لیتا ہے اس لیے array of pointers to object ٹھیک کام کر جاتی ہے اور یہی ریزن ہے array of reference to object میں بھی وہ ٹھیک کام کرے گا so never use array of objects in C plus plus آئیے ہم آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ملٹیپل انہیریٹنس کے اوپر ملٹیپل انہیریٹنس ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ایک کلاس کو دو یا دو سے زیادہ کلاسز سے انہیریٹ کرنا ہو اور شروع کے چند لیکچرز میں ہم نے یہ چیز دیکھی بھی تھی ہم نے مرمیڈ کی ایگزامپل لی تھی کہ a fairy tale animal fish like thing جو کہ پارٹ وومن بہیو کرتا ہے پارٹ فش بہیو کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک وومن کی کلاس ہے ایک فش کی کلاس ہے ہم ان دونوں کی کلاسز ڈیرائیو کریں گے تو ہمارے پاس مرمیڈ کی ایگزامپل آ جائے گی ایک دوسری ایگزامپل بھی لی تھی ہم نے ایمفیبیس ویکل کی ایسا وہیکل جو کہ پانی میں بھی چل سکتا ہے اور خشکی کے بھی چل سکتا ہے اور ہمارے پاس اگر لینڈ وہیکل کی کلاس ہے واٹر وہیکل کی کلاس ہے تو ایمفیبیس ویکل کی کلاس کا بہیویئر ان دونوں سے مل کے ہی بنا ہے تو ہم ان دونوں سے ایمفیبیس ویکل کو ڈرائیو کر لیتے تھے سو یہ اگزامپل جو ہمیں ریئل لائف میں ملتی ہے جن کے لیے ہم ملٹیپل انہیریٹنس ہمیں یوز کرنی چاہیے شروع کے لیکچرز میں ہم نے اس کے ملٹیپل انہیریٹنس سے کچھ ایشوز بھی دیکھے تھے آج ہم سی پلس پلس میں ان کا ذکر بھی کریں گے کہ وہ ایشو کیا ہیں اور اسے ہم کیسے سی پلس پلس میں سرکموینٹ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آئیے کہ سی پلس پلس میں ملٹیپل انہیریٹنس کیسے کی جاتی ہے so multiple inheritance where one class is inheriting from more than one base classes اور یہ ایگزامپل ہمارے پاس ایک ٹرانسمیٹر کی کلاس ہے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں وائس ٹرانسمٹ کرتے ہیں کسی قسم کا بھی ٹرانسمٹ یہاں پہ پرٹیکولر ہمارے پاس ایک ٹرانسمیٹر ہے جو کہ آپ چاہیں تو وائرلیس ٹرانسمیشن لے لیجیے چاہے لینڈ لائن ٹرانسمیشن لے لیجیے let's take for our purpose land line communication کے لیے ٹرانسمیٹر ہمارے پاس ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس آلریڈی ایک ایگزٹنگ کلاس تھی ریسیور کی کہ لینڈ لائن سے ہم نے ریسیو کرنا ہے ہمیں فون کی کلاس چاہیے ٹیلی فون کی اس میں ٹرانسمیٹر بھی ہوتا ہے ریسیو بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہم جب گھر میں ہمارے جو فون لگے ہوئے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم وائس ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم بولتے ہیں وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے دوسری پارٹی کو وہ ہماری بات چیت پہنچ رہی ہوتی ہے سو ٹیلی فون اگر ہمارے پاس کلاس چاہیے تو ہمیں اس میں بہت ٹرانسمیٹر کا بہیویئر بھی چاہیے اور ریسیور کا بہیویئر بھی چاہیے باقی اس میں جو چیزیں ایڈیشنل ایڈ کرنی ہیں وہ ہوتی رہیں گی so this is the situation where we need to inherit from more than one base classes اور اسکرین کے اوپر آپ اس کی یو ایم ایل نوٹیشن دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیٹر میں ہمارے پاس جو ہم نے دکھایا ہے ہمیں ابھی جس سے کنسرن ہے ٹرانسمٹ کا میتھڈ ہے اور ریسیور میں ریسیو کا میتھڈ جس سے ہمیں یہاں پہ کنسرن ہے تو جب ہم فون کی کلاس بنا رہے ہیں تو ہمیں یہ دو چیزیں مل گئیں کہ ٹرانسمٹ وائس کو کرنا ہے ہم ٹرانسمٹ کا میتھڈ کال کر لیں گے بیس کلاس سے اور اگر ہمیں ریسیو وائس کرنی ہے تو وہ ہم ریسیو کے میتھڈ سے اسے ریسیو کر لیا کریں گے یہ تو یو ایم ایل نوٹیشن تھی اس کا سینٹیکس کیا ہے کلاس ہم نے جو فون کی کلاس بنانی ہے اور جو دو کلاسز سے ڈیرائیو کر کے بنانی ہے وہ اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو سنگل انہیریٹنس تھی جو ہم پہلے دیکھ آئے ہیں چند لیکچر پہلے یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے کلاس فون وہ کلاس جو ہم نئی بنا رہے ہیں ڈیرائیو کلاس کولن اور اس کے بعد list of base classes comma separated list of base classes تو یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھیے کہ یہ ٹرانسمیٹر سے ڈرائیو کر رہی ہے کلاس اور ہم ٹرانسمیٹر سے پبلک ڈیریویشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے کولن پبلک ٹرانسمیٹر آ گیا سوری اس کے بعد کوما دوسری بیس کلاس جس سے ہم نے اسے ڈرائیو کرنا ہے وہ ریسیور کی کلاس ہے ریسیور کی کلاس سے کیسے آپ ہم نے ڈیرائیو کرنا ہے کیا پبلک ڈیریویشن کرنی ہے پرائیویٹ ڈیریویشن کرنی ہے پروٹیکٹڈ ڈیریویشن کرنی ہے کیونکہ ہم ریسیور کی کلاس سے پبلک ڈیریویشن کر رہے ہیں اس لیے یہاں پہ ریسیور سے پہلے بھی پبلک لگا دیا سو سینٹیکس از کلاس اس کے بعد ڈیرائیو کلاس کا نام کولن اور اس کے بعد جتنی کلاس سے ہم نے انہیریٹ کرنا ہے یا اس کلاس نے انہیریٹ کرنا ہے سب سے پہلے کس طریقے سے انہیریٹ کرنا ہے پبلک پرائیویٹ یا پروٹیکٹڈ اس کے بعد بیس کلاس کا نام کوما اور اس کے بعد یہی چیز جو ہے یہ ریپیٹ کرتی جائے گی دوسری بیس کلاس کا نام کس طریقے سے انہیریٹ کرنا ہے پبلک پرائیویٹ یا پروٹیکٹڈ وہ لگا کے اور اس طرح ہم چل سی پلس پلس میں کر سکتے ہیں کافی یہاں پہ سی پلس پلس نے آپ کو فریڈم دی ہے کہ ایک کلاس سے پبلکلی ڈرائیو کیجیے دوسرے سے پروٹیکٹڈ ڈرائیو کیجیے تیسری سے پرائیویٹ ڈرائیو کیجیے تو جس کلاس سے جس بیس کلاس سے آپ نے جس طریقے سے ڈرائیو کرنا ہے اس کے نام سے پہلے وہ طریقہ لکھ دیجئے کہ یہ پرائیویٹ انہیریٹنس ہو رہی ہے یا پبلک یا پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہو رہی ہے Now, derived class class can inherit from public as as well private or protect base class جیسے بتایا تھا اور یہ اس کی ایگزامپل ہے جو آپ اسکرین پہ لوور ہاف میں دیکھ رہے ہیں کہ مرمیڈ کی کلاس جس کی ایگزامپل ہم بہت پہلے دیکھائے ہیں اور ہم اسے پرائیویٹلی اس کیس میں انہیریٹنس کر رہے ہیں private woman comma private fish جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا آپ جیسے چاہیں یہ انہیریٹینس کر سکتے ہیں ایک سے پبلک دوسرے سے پرائیویٹ تیسرے سے پروٹیکٹڈ اگر ڈیرائیو کلاس نے ملٹیپل کلاسز سے انہیریٹ کیا ہے تو جیسے کہ سنگل انہیریٹینس میں تھا وہ سارے کے سارے بیہیویئر جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیرائیو کلاس انہیریٹ کر لے گی اگر پبلک سے کیا تو پبلک والی انہیریٹینس کے رول لگیں گے اگر پرائیویٹ سے کیا تو پرائیویٹ والے سے لگیں گے سو مکس اینڈ میچ ہو کے ڈیرائیو کلاس میں یہ سارا بہیویئر پہنچ جائے گا اور ڈیرائیو کلاس جو ہے پھر وہ اپنی بیس کلاسز کو کے آبجیکٹس کو پبلک کے کیس میں ریپرزینٹ کرے گی پرائیویٹ کے کیس اور پروٹیکٹڈ کے کیس میں ریپرزینٹ نہیں کرے گی لیکن وہ ان کی فنکشنلٹی کو ڈیرائیو کلاس یوز کر سکتی ہے اور یہی اسکرین کے اوپر دو پوائنٹس آپ کو دکھائے گئے یہ سنائپٹ سا ہے فون کی کلاس کا چھوٹا سا مین پروگرام ہے جس میں ہم نے فون کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے او بی جے کے نام سے اور پھر او بی جے کو یوز کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر کی کلاس جو بیس کلاس تھی اس کا میتھڈ ٹرانسمٹ کا یوز کر رہے ہیں O B J dot transmit اور پھر O B J dot receive کر رہے ہیں جو دوسری بیس کلاس ہے اس کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پبلک ڈیریویشن تھی اس لیے ہم یہ دونوں کلاسز بیس کلاسز کے میتھڈس کو outside the derive class use کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اگر ہماری بیس کلاسز جو ہیں ملٹیپل انہیریٹنس کے کیس میں اگر ساری کی ساری پبلک ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ public inheritance is a kind of inheritance ہوتی ہے is a kind of inheritance کی سی پلس پلس میں مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ ڈیرائیوڈ کلاس کا پوائنٹر یا ڈیرائیو کلاس کے ریفرنس کو ہم اسائن کرا سکتے ہیں بیس کلاس کے پوائنٹر یا بیس کلاس کے ریفرنس میں this is is a kind of relationship manifestation in C plus plus یہ اسکرین پہ دیکھیے یہی چیز ہم کر رہے ہیں فون کلاس کا آبجیکٹ ہم نے کریٹ کیا فون کلاس کی دو پبلک بیس کلاسز ہیں ٹرانسمیٹر اور ریسیور ٹرانسمیٹر کا ہم نے پوائنٹر ڈکلیئر کیا اور اسے انیشلائز کروا رہے ہیں ڈیرائیوڈ کلاس کے ایڈریس سے اور کمپائلر کو یہ ایرر نہیں دے رہا کیونکہ یہ پبلک انہیریٹنس ہے اسی طرح ریسیور کا ہم نے پوائنٹر ڈکلیئر کیا آر پی ٹی آر کے نام سے اور اس کو بھی انیشلائز کرا دیا جو فون کلاس کا ڈیرائیوڈ آبجیکٹ ہے او بی جے اس کے ایڈریس سے اور یہ بھی پاسبل ہوا اس وجہ سے کہ یہ پبلک ڈیریویشن اگر بیس کلاسز مکسچر ہیں ایک بیس کلاس سے ہم پبلکلی انہیریٹ کر رہے ہیں دوسرے سے پرائیویٹلی انہیریٹ کر رہے ہیں اور تیسرے سے پروٹیکٹڈلی انہیریٹ کر رہے ہیں تو ہم صرف یہ جو is a kind of relationship کی مینیفیسٹیشن ہے ڈیرائیو کلاس کے آبجیکٹ کو بیس کلاس کے پوائنٹر میں صرف اسی وقت ہم یہ ایڈریس کی اسائنمنٹ کروا سکیں گے اگر بیس کلاس سے ہم نے پبلکلی انہیریٹ کیا ہوا ہے یہ ایک پوائنٹ تھا جس کو یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو اس ایگزامپل میں کیونکہ دونوں کی دونوں base classes public base classes ہیں اس لیے دونوں کے pointers can receive the address of the derive object جو کہ یہاں پہ او بی جے ہے اس کا مطلب ہے کہ پولیموفیزم ملٹیپل انہیریٹنس میں صرف اسی کلاس بیس کلاس سے ہو سکتی ہے جس سے ہم نے پبلکلی ڈیرائیو کیا ہوا ہے اور یہی آپ اسکرین پہ اس پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں the pointer of one base class can not be use to call the function of the اندر base class that is the function are called based on static type یہ تھوڑا سا بہیویئر سنگل انہیریٹنس سے ڈفرنٹ ہے پولیموفیزم کے لیے ہم بیس کلاس کے پوائنٹر کو اپنا فل کرم یا پیوٹ بناتے ہیں بیس کلاس کا پوائنٹر یا بیس کلاس کا ریفرنس لیکن ایکچولی وہ پوائنٹ یا ریفر کر رہا ہے ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو سنگل انہیریٹنس میں کیونکہ ایک ہی بیس کلاس ہے اس لیے اس بیس کلاس کے ذریعے ہم ڈیرائیوڈ کلاس کے میتھڈ کو ریفر کر سکتے ہیں لیکن اگر ملٹیپل انہیریٹنس آ گئی ہے تو دو یا دو سے زیادہ بیس کلاسز ہیں اینڈ لیٹسوم کہ وہ ساری کی ساری پبلک ہی ہیں کون سی بیس کلاس کا پوائنٹر یا ریفرنس یوز کریں ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ یا ریفر کرنے کے لیے تاکہ پولیموفیزم یوز کر سکے پولیموفیزم کہاں پہ ایکٹ کرتی ہے بیس کلاس کے ان میتھڈس کے اوپر جو کہ ورچوئل ہوں پھر سے polymorphism is used in C plus plus for those methods of the base class which we declare virtual اور پیور ورچوئل اگر بیس کلاس کے میتھڈز ورچوئل نہیں ہیں تو مور پولیموفیزم کا بہیویئر ڈپکٹ نہیں ہوتا سو so, یہاں پہ ملٹیپل کلاسز ہیں ملٹیپل بیس کلاسز ہیں سو ڈیرائیوڈ کلاس کا انٹرفیس جو کہ وہ آؤٹ سائڈ ورڈ کو ایکسپوز کر رہا ہے وہ اس کے اپنے کچھ میتھڈ پلس دی میتھڈ اور interface that it has inherited from its all the base classes base classes سے جو میتھڈ اس نے انہیریٹ کیے ہیں پبلکلی انہیریٹ کیے ہیں وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ بن گئے سو لیٹس کہ ہمارے پاس تین بیس کلاسز ہیں ہر بیس کلاس میں دو ورچوئل میتھڈس ہیں تو ڈیرائیوڈ کلاس بیسیکلی یہ اس کے انٹرفیس میں یہ چھ ورچوئل میتھڈس آ رہے ہیں اور لازم بات ہے ڈیرائیوڈ کلاس نے ان ورچوئل میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی ایس دی کیس میں بھی ڈیزائنر جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے اگر تو پیور ورچوئل ہیں تو لازم بات ہے ڈیرائیوڈ کلاس کو اس کا باڈی دینی پڑے گی اسے ان پیور کرنا پڑے گا تبھی وہ ایک کنکریٹ کلاس بن سکے گی so we have the six methods two in base one two in base two and two in base three ساری کی ساری پبلک انہیریٹ کی گئی ہوئی ڈیرائیو کلاس کے اوپر سو so, ہمارے پاس بیس کلاس ون کا پوائنٹر موجود ہے اور وہ پوائنٹ کر رہا ہے اس ڈیرائیو کلاس کے آبجیکٹ کی طرف تو اب اس بیس کلاس کے پوائنٹر سے جو پولیمارفزم ہو سکتی ہے وہ صرف بیس کلاس کے دو ورچوئل پوائنٹر تک ہی محدود رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیس کلاس ون کے پوائنٹر کے ذریعے ہم ڈیرائیوڈ کلاس کے اس ورچوئل میتھڈ پہ پہنچ جائیں جو کہ ایکچولی سب سے پہلے ڈکلیئر کیا گیا تھا بیس کلاس ٹو میں یہ نہیں ہو سکتا اور اس کی بڑی آبیس ریزن بھی ہے پہلے آپ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں پھر میں آپ کو اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں اور یہ ریزن ہم نے سنگل انہریس کے کیس میں بھی دیکھی ہوئی ہے میں جسٹ اسے ریکیپیچولیٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ یہ اسکرین پہ دیکھی فون کلاس کا آبجیکٹ ہم نے بنایا ٹرانسمیٹر جو کہ اس کی پبلک بیس کلاس ہے اس کا پوائنٹر ڈکلیئر کیا اور اسے انیشلائز کرا دیا اس فون آبجیکٹ کے ایڈریس سے اب اس بیس کلاس کے پوائنٹر کے ذریعے ہم ٹرانسمٹ کا میتھڈ تو کال کر سکتے ہیں کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے رہا اس لیے کیونکہ ٹرانسمٹ کا میتھڈ ٹرانسمیٹر بیس کلاس میں ورچوئل ڈکلیئر کیا گیا تھا اس لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ورچوئل کیا گیا تھا یا ورچوئل نہیں کیا گیا برسوت ہم اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن جب ہم ٹرانسمیٹر کے پوائنٹر سے ریسیو کا میتھڈ اس کو ہم ایکسس کرنے گئے ہیں وہاں پہ پرابلم آ گیا کمپائلر نے ایرر دے دیا کہ میں اسے ٹرانسمیٹر کے بیس کلاس سے ٹرانسمیٹر کے بیس کلاس کے پوائنٹر سے میں ریسیو کا میتھڈ ایکس نہیں کر سکتا اور بڑی آبیسی ریزن ہے کمپائلر چیک کرتا ہے ٹی پی ٹی آر جو پوائنٹر ہے اس کی اسٹیٹک ٹائپ کیا ہے اس کی اسٹیٹک ٹائپ ٹرانسمیٹر ہے تو اسٹیٹک ٹائپ کی بیسس کے اوپر وہ چیک کرتا ہے کہ ریسیو جو ہے وہ ٹرانسمیٹر کا کوئی میتھڈ ہے کہ نہیں ہے اور کیونکہ ریسیو ٹرانسمیٹر کا میتھڈ نہیں ہے وہ کمپائل ٹائم پہ ہی آپ کو ایرر دے دے گا پولی مارفیزم تو رن ٹائم پہ اس وقت آتی ہے کہ اس بیس کلاس کی ملٹیپلی ڈیرائیوڈ کلاسز ہو سکتی ہیں تو کس ڈیرائیوڈ کلاس کے ٹرانسمٹ میتھڈ کو کال کرنا ہے یہ ڈسیزن کہ out of many derived classes کس کلاس کے اوپر ٹرانسمٹ کا میتھڈ کال کرنا ہے یہ رن ٹائم کا ڈسیزن ہے لیکن یہ ڈسیزن کہ ٹرانسمیٹر کے پوائنٹر کے ذریعے کون سا میتھڈ کال کرنا ہے وہ میتھڈ اگر تو ٹرانسمیٹر کی بیس کلاس میں موجود ہے تب تو کمپائلر آپ کو الاؤ کرے گا کمپائلشن سکسفل دے دے گا ورنہ یہ کمپائل ٹائم ایرر ہے اور یہاں پہ آپ جو اسکرین پہ ایرر دیکھ رہے ہیں T P T R receive وہ اسی وجہ سے ہے کہ کمپائلر نے چیک کیا کہ T P T R transmitter type کا پوائنٹر ہے کیا ٹرانسمیٹر کلاس کا کوئی میتھڈ ریسیو ہے کہ نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں تھا اس وجہ سے کمپائلر نے ایرر دے دی سو so یہی پوائنٹ میں آپ کو پچھلی چند لمحوں سے السٹریٹ اور ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ملٹیپل بیس کلاسز ہیں تو جس بیس کلاس کے پوائنٹر کے ذریعے آپ پولیموفیزم جو ہے وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں وہ پولیموفیزم صرف اسی بیس کلاس کے ورچوئل میتھڈ تک محدود رہے گی اس وجہ سے کہ بیس کلاس کے پوائنٹر کو صرف اپنی کلاس کے میتھڈ ہی نظر آ رہے ہیں کسی دوسری کلاس کے میتھڈ نظر نہیں آ رہے principle is exactly the same جیسا کہ سنگل انہیریٹنس میں تھا وہ پرنسپل پولیو والا چینج نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ سچویشن چینج ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی پولیو میں چینج آئی ہے قطن نہیں آئی بیسک پرنسپل ایگزیکٹلی وہی ہے پولیموفیزم صرف انہی میتھڈس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے جو کہ بیس کلاس میں دیے ہوتے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ ملٹیپل بیس کلاسز ہے تو جس بیس کلاس کے ذریعے آپ پولیموفیزم ایکسس کرنے جا رہے ہو صرف اسی کے میتھڈس کے اوپر ورچوئل میتھڈ کے اوپر آپ پولیموفیزم اچیو کر سکو گے یہ تھوڑی سی آپ کہہ لیجئے کہ ایشو آ سکتا ہے کہ آپ نے ساری کی ساری پولیموفیزم آپ کسی ایک بیس کلاس کے ذریعے یوز نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ کس بیس کلاس کا یہ میتھڈ ہے اسی بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس کے ذریعے آپ وہ پرٹیکولر پولیموفیزم اچیو کر سکو گے یہی اس کی کاؤنٹر اگزامپل وہی فون کا آبجیکٹ ہے ہمارے پاس اب ہمارے پاس پوائنٹر جو ہے وہ ریسیور کلاس کا ہے اور اس کو ہم نے انیشلائز کیا ہے اس فون آبجیکٹ کے ایڈریس سے اب ہم اس receive pointer R P T R کے ذریعے ریسیو کا میتھڈ تو کال کر سکتے ہیں لیکن R P T R receiver pointer سے ہم ٹرانسمٹ کا میتھڈ کال نہیں کر سکتے اس لیے کہ آر پی ٹی آر کی اسٹیٹک ٹائپ ریسیور ہے ٹرانسمٹ کا میتھڈ ریسیور کلاس میں نہیں ہے اس لیے یہ static checking compile time checking کے اوپر ایرر آ جائے ابھی تک ہم نے جو اگزامپل دیکھی ہے ٹرانسمیٹر ریسیور اور فون کی کلاس اس میں جان بوجھ کے ہم نے جو چیز رکھی تھی اور وہ ہماری ایزمپشن بھی تھی جتنی ابھی تک ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ یہی تھی کہ ان دونوں بیس کلاسز کے میتھڈ جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہیں آف کورس ایک کلاس کے اپنے میتھڈ تو ڈسٹنکٹ ہوں گے ہی ہوں گے اگر اوور لوڈیڈ بھی ہیں تو بھی ایک سینس میں وہ ڈسٹنکٹ ہیں ہی لیکن کسی ایک بیس کلاس کے میتھڈ کسی دوسرے بیس کلاس کے میتھڈ سے ٹوٹلی totally ڈسٹنکٹ ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہے لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ملٹیپل بیس کلاسز ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے میتھڈس کا سگنیچر سیم ہو ایک بیس کلاس میں بھی وہی میتھڈ کا سگنیچر ہو دوسری بیس کلاس میں بھی وہی میتھڈ کا سگنیچر ہو چاہے وہ کام ڈفرنٹ کر رہے ہو اگر یہ سچویشن ہے تو اس کے کانسیکوینس کیا ہو رہے ہیں اب ہم اس سچویشن پہ جا رہے ہیں اور اس سینیریو کے دیکھ رہے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ اگر دو بیس کلاس سے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں اور ان دونوں میں کوئی ایک میتھڈ سیم سگنیچر کا ہے تو ڈیرائیوڈ کلاس کے پاس بیس کلاس ون سے بھی میتھڈ آیا بیس کلاس ٹو سے بھی میتھڈ آیا ڈیرائیوڈ کلاس میں دو میتھڈ آئے ان دو میتھڈ کا سگنیچر ایگزیکٹلی سیم ہے سنٹیکس ایرر کوئی نہیں ہے اب صرف ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کے ریفرنس سے وہ میتھڈ کال کریں تو کمپائلر اور رن ٹائم کے لیے کنفیوژن ہے کمپائلر کے لیے بھی کنفیوژن ہے کہ آپ ایکچولی کون سا میتھڈ کال کر رہے ہیں وہ میتھڈ جو بیس کلاس ون سے آپ نے انہیریٹ کیا ہے اس ڈیرائیو کلاس نے انہیریٹ کیا ہے یا وہ میتھڈ جو آپ نے بیس کلاس ٹو سے انہیریٹ کیا ہے یہ کمپائلر کے لیے کنفیوژن ہے اس لیے وہ یہاں پہ آپ کو ایرر دے گا کہ میرے پاس ڈیرائیوڈ کلاس میں اس وقت دو میتھڈز آئے ہیں دونوں کا انٹرفیس ایک جیسا ہے ایک بیس کلاس ون سے آ رہا ہے ایک بیس کلاس ٹو سے آ رہا ہے سو یو ٹیل می کہ کون سے والا میتھڈ یوز کرنا ہے اس کام کے لیے یہ کنفیوژن ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ اسکرین پہ ایک ڈایاگرام سی دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس لینڈ وہیکل کی کلاس ہے اور واٹر وہیکل کی کلاس ہے اس سے ہم نے ڈفرنٹ کلاسز جو ہیں وہ ڈیرائیو کی ہوئی ہیں لینڈ وہیکل سے ہم نے کار ڈرائیو کی ہوئی ہے واٹر وہیکل سے ہم نے بوٹ ڈرائیو کی ہے اور ان دونوں سے مل کے ہم نے ایم فیبی ایس ویکل کے نام سے ایک کلاس ڈرائیو کی ہے M is vehicle vehicle that can خشکی پہ بھی جو چل سکتا ہے اور پانی میں بھی جو چل سکتا ہے جیسے کہ آج کل واٹر اسکوٹر آئے ہوئے ہیں جو کہ پانی پہ بھی چل دیتے ہیں اور آپ انہیں سینڈ پہ بھی چلا لیتے ہیں جو کہ لینڈ ہے بیسیکلی یہ تھوڑا سا ان کلاسز کا کوڈ اگین ہم نے صرف وہی کوڈ دکھایا ہے جس سے ہم انٹرسٹڈ ہیں باقی ہم نے نہیں دکھایا لینڈ وہیکل کی کلاس میں صرف ایک میتھڈ ہے اور وہ ہے انٹ گیٹ میکس لوڈ کہ اگر یہ لینڈ وہیکل ہے کوئی بھی لینڈ وہیکل ہے تو لازم بات ہے اس کا کوئی ویٹ تو ہوگا جو, جو, جو اس کے اوپر آپ کیری کر سکتے ہیں لازم بات ہے سائیکل کے اوپر آپ چار ٹن کی چیز نہیں ڈال سکتے ہیں سائیکل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی واٹر وہیکل ہے بوٹ ہے شپ ہے اس پہ بھی ایک خاص حد تک آپ لوڈ ڈال سکتے ہیں تو واٹر وہیکل کی کلاس میں بھی میتھڈ ہے انٹ جو کہ ریٹرن کر رہا ہے ریٹرن ٹائپ ہے گیٹ میکس لوڈ کہ یہ پرٹیکولر واٹر وہیکل جو ہے یہ کتنا ویٹ کیری کر سکتی لوڈ کیری کر سکتی تو یہ دو کلاسز انڈیپینڈنٹ لکھی گئی تھیں لیکن دونوں میں یہ میتھڈ جینونلی بنتا ہے اور اس سے ہم نے یہ ایمفیبیس وہیکل کی کلاس ڈیرائیو کی ہے class amphibious vehicle colon public land vehicle comma public water vehicle base class کی لسٹ ہے اور دونوں سے پبلک انہیریٹنس ہو رہی ہے And that's about it, جی. باقی ہم نے کچھ نہیں لکھا ابھی ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں باٹم ہاف پہ دیکھیے اسکرین کے مین میتھڈ ہے چھوٹا سا سنائپٹ ہم نے دکھایا ہے ایمفیبیس ویکل ٹائپ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں او بی جے کے نام سے اب یہ آبجیکٹ جب کریٹ ہوا تو اس میں گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ لینڈ وہیکل کی بیس کلاس سے بھی آیا اور یہی میتھڈ واٹر وہیکل کی کلاس جو بیس کلاس ہے اس سے بھی اس نے انہیریٹ کیا تو اے بی جی کے او بی جے جو کہ ہے اس کے انٹرفیس میں دو میتھڈ ہیں اور دونوں میتھڈ کا سگنیچر ایک ہی ہے انٹ گیٹ میکس لوڈ اور اب آپ جب derive class O B J کے ریفرنس سے گیٹ میکس لوڈ کو کال کر رہے ہیں جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں O B J dot get max load compiler error دے رہا ہے میرے پاس دو میتھڈ ہیں دو میں سے کون سا آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ میتھڈ اوور لوڈیڈ نہیں ہے اوور لوڈیڈ ہوتے تو یہ کسی ایک کلاس میں ہونے چاہیے تھے یہ ایک کلاس میں نہیں ہے یہ دو کلاسز سے آئے ہیں تو میرے پاس جو اوور لوڈ ریزولوشن کے رولز ہیں ان کے تحت میں انہیں ریزالو نہیں کر پا رہا کہ آپ کا انٹینٹ کیا ہے کون سے والے گیٹ میکس لوڈ کو کال کرنا ہے تو you help me out you the programmer help me out compiler نے یہ ایرر دے دی سیدھی سی بات ہے اسے نہیں پتا آپ کا انٹینٹ کیا ہے لینڈ ویکل والا میتھڈ یوز کرنا چاہ رہے ہو کہ واٹر ویکل والا سو آپ کو ایکسپلسٹلی یہاں پہ بتانا پڑے گا کہ کون سی بیس کلاس کا میتھڈ جو ہے گیٹ میکس لوڈ وہ آپ یوز کرنا چاہ رہے اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ گئے اگر آپ لینڈ ویکل کا گیٹ میکس لوڈ کال کرنا چاہ رہے ہو تو آپ وہ سینٹیکس یوز کرو گے جو کہ ہم پہلے بھی کر آئے ہیں کلاس کا نام ہم ایز اے اسکوپ ریزولوشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں O B J dot land vehicle name of the class colon colon scope resolution operator get max load کہ لینڈ وہیکل کا get max load method call کیجیے بیسیکلی وہ میتھڈ جو کہ لینڈ وہیکل سے انہیریٹ کیا گیا ہے اس کو کال کرو اور اسی اگلی لائن جو ہے وہ ہے کہ وہ میتھڈ جو کہ واٹر وہیکل کی بیس کلاس سے انہیریٹ کیا گیا ہے اب اسے کال کرو O B J dot water vehicle colon colon get max load so اگر کنفیوژن آ جاتی ہے کہ کون سا انہیریٹڈ میتھڈ کال کرنا ہے تو آپ اس بیس کلاس کا نام لے کے بتائیے کہ ایکچولی اس بیس کلاس کے میتھڈ کو ہم نے یوز کرنا ہے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور بڑی آبویس سی ہے یا اگر ہمارے پاس کلاس میں دو اسٹوڈینٹس ایک ہی نام کے ہیں اور اگر ٹیچر کسی اسٹوڈینٹ کا نام لے لے تو کنفیوژن پڑ جاتی ہے کہ دونوں میں سے کس کو کال کیا گیا ہے تو پھر ٹیچر جو ہے وہ اشارہ کر کے بتاتا ہے جمیل وہ والا نہ کہ جمیل جو کہ یہاں پہ بیٹھا بالکل وہی چیز یہی امبیگوٹی کا پرابلم یہ کسی اور طرح بھی ارائیز کر سکتا ہے اور سی پلس پلس میں وہ ہوتا ہے کہ اگر ملٹیپل لیول آف انہیریٹنس آ جائیں کہ ایک ڈیرائیو کلاس ہے اس نے دو ڈفرنٹ کلاسز سے انہیریٹ کیا ہے اور یہ جو دو امیجیٹ بیس کلاسز تھیں انہوں نے کسی اور کلاس سے انہیریٹ کیا ہوا ہے اور کلاس جو ہے جو کہ ٹاپ موسٹ لیول یہاں پہ ہے وہ کوئی ایک ہی کلاس ہے جس سے انہیریٹ ہو رہی ہیں اور یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ بہت پہلے ہم نے جب شروع میں ہم نے لیکچرز دیے تھے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں تو ہم نے کہا تھا ملٹیپل انہیریٹنس کے ساتھ ایک پرابلم جو ہے وہ ڈائمنڈ پرابلم کہلاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بیس کلاس ہے اس سے ہم نے دو ڈیرائیو کلاسز انہیریٹ کی ہوئی ہیں اور ان دو ڈیرائیو کلاسز سے ہم نے ایک کلاس انہیریٹ کی ہوئی ہے تو یہ ڈائمنڈ شیپ بن رہی ہے تو ڈائمنڈ شیپ کا پرابلم یہی تھا کہ بیس کلاس کے میتھڈس جو ہیں وہ آپ ان دو روٹ سے ہو کے ڈیرائیو کلاس میں پہنچے but the problem remains the same کہ ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس کے پاس اپنی بیس کلاس کے میتھڈس دو روٹ سے ہو کے پہنچے ہیں so, کلاس کے پاس تو دو میتھڈ پہنچے ایک میتھڈ نہ پہنچا آئیے اس کو دیکھتے یہ سچویشن ہے this is the diamond problem جی we have a vehicle class at the top of our class hierarchy اس سے ہم نے دو کلاسز انہیریٹ کی ہیں لینڈ ویکل اور واٹر وہیکل اور ان دو کلاسز سے ہم نے ملٹیپل انہیریٹنس کے ذریعے M C B S vehicle کی کلاس انہیریٹ کر لی یہ اس کا کوڈ ہے گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا لینڈ وہیکل میں بھی تھا واٹر وہیکل میں بھی تھا اس کو اٹھا کے ہم بیس کلاس وہیکل میں لے گئے کیونکہ ہر ویکل کا کوئی نہ کوئی کیرنگ لوڈ تو ہوتا ہی ہے چاہے وہ سائیکل کے اوپر آدمی ہی بیٹھا ہوا ہے اس کا کچھ نہ کچھ لوڈ تو ہے نا تو ہم ان میتھڈس کو لینڈ ویکل اور واٹر وہیکل کی کلاسز سے نکالا اور وہیکل کی کلاس میں ڈال دیا کیونکہ یہ دونوں میں کامن تھا اور گلی ہم بیس کلاسز میں وہی چیز ڈالتے ہیں جو کہ ڈرائیو کلاسز میں کامن ہوتی ہیں ہم انہیں اوپر پھینک دیتے ہیں ہائر آرکی میں تو ویکل میں ہم گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ لے گئے لینڈ ویکل ہم نے وہیکل سے پبلکلی انہیریٹ کی اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے پبلک میتھڈ کوئی نہیں لکھا ہمیں اس وقت اس سے انٹرسٹ نہیں ہے لازم بات ہے اگر آپ کلاس ویسے یہ لکھ رہے ہوتے تو اس کا اپنا ڈیٹا ممبرس بھی ہوتے اور ممبر فنکشنس بھی ہوتے اسی طرح واٹر وہیکل میں بھی ہم نے کلاس پبلکلی انہیریٹ کی وہیکل سے اور اگین اس میں کوئی آ, اس کا ممبر فنکشن بھی ہم نے نہیں لکھا سو لینڈ وہیکل کی کلاس میں آٹومیٹکلی گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ آ گیا اس کی بیس کلاس وہیکل سے اسی طرح واٹر وہیکل کا اگر کوئی آبجیکٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ بیس کلاس وہیکل سے آ جائے گا اب ہم ایز یوزل جیسے کہ پیر بھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا ایمفیبیس کلاس کا ایمفیبیس ویکل کی ایک کلاس بناتے ہیں اور جو کہ لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل سے پبلکلی ہم نے ڈرائیو کی ہوئی ہے سینٹیکس آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ٹاپ پہ اور وہی کوڈ کا سنائپٹ جو ہم نے چند اسکرین پہلے دیکھا تھا دوبارہ وہی ہے کا ہم ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں او بی جے کے نام سے اور اس او بی جے کے اوپر ہم گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ کال کر رہے ہیں شاید ہم نے نائولی یہ سوچا کہ اب تو لینڈ وہیکل میں بھی گیٹ میکس نہیں ہے واٹر وہیکل میں بھی گیٹ میکس نہیں ہے اب شاید ویکل کی کلاس جو کہ ایک ہی کلاس ہے اسی میں گٹ میکس تھا تو نائولی یہ لگتا ہے کہ جو ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس جو ہے اس کے پاس اس گیٹ میکس لوڈ کی ایک ہی کاپی آئے گی اسی لیے شاید ہم نے یہ لکھ دیا تھا O B J dot get max load لیکن کمپائلر نے ایرر دے دی کہ نہیں میں یہ کال نہیں کر سکتا اور ریزن یہ ہے کہ میرے پاس گیٹ میکس لوڈ کی ایک کاپی نہیں آئی ہے میرے پاس دو کاپیز آئی ہیں وہ دو کاپیز کہاں سے آئیں ویکل سے ڈیرائیو کیا تھا لینڈ وہیکل نے سو لینڈ وہیکل کے پاس ایک کاپی آ گئی گیٹ میکس لوڈ کی وہیکل سے ڈرائیو کیا تھا واٹر وہیکل نے سو واٹر وہیکل کے پاس بھی ایک کاپی گیٹ میکس لوڈ کی آ گئی ایمفیبیس ویکل نے لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل سے ڈرائیو کیا ہے نہ کہ ویکل سے ایمفیبیس ویکل کی direct base classes land vehicle اور واٹر وہیکل نے اور ان دونوں میں آلریڈی گیٹ میکس لوڈ کے میتھڈ پہنچ چکے ہوئے ہیں تو جب ایمفیبیس ویکل نے ان دو کلاسز سے انہیریٹ کیا تو اس کے پاس اگین گیٹ میکس لوڈ کی دو کاپیز پہنچی ایک لینڈ وہیکل کے روٹ کے ذریعے ایک واٹر وہیکل کی کلاس کے روٹ کے ذریعے سو so, پھر وہی کنفیوژن ارائز کر گئی ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس میں کہ کون سا گیٹ میکس لوڈ پہلا سولوشن جو آپ نائولی کرنے جاؤ گے وہ یہ ہے کہ کیونکہ گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ جو ہے ویکل کی کلاس کو بلونگ کرتا ہے تو اگر میں صرف ویکل کی کلاس کا نام دے دوں تو شاید امبیگوٹی ریزولوشن ہو جائے جیسا کہ کوڈ سنائپر میں آپ کے سامنے ہے O B J dot vehicle top most base class کا نام colon colon get max load شاید اس طرح یہ ریزولوشن ہو جائے لیکن کمپائلر کہتا ہے نہیں یہ آپ مجھے کیا بتا رہے ہو آپ مجھے یہ تو بتا رہے ہو کہ ویکل کلاس کو یہ میتھڈ بلونگ کرتا ہے گیٹ میکس لوڈ کا لیکن یہ یہی ایک میتھڈ دو طریقوں سے او بی جے کے پاس پہنچ چکا ہوا ہے میری ریزولوشن ابھی بھی نہیں ہوئی پچھلا کیس جو تھا پچھلے کیس میں یہ میتھڈ دو ڈفرنٹ بیس کلاسز میں تھا لیکن اس میں یہ ڈائریکٹ بیس کلاسز کا میتھڈ نہیں ہے یہ تو انڈائریکٹ بیس کلاس کا میتھڈ ہے تو اگر ہم نے وہی طریقہ لگایا کہ جس کلاس کا یہ میتھڈ ہے اس کلاس کے نام سے اس کی امبیگوٹی ریزولوشن کرنا چاہیں تو اس کیس میں نہیں چل رہی ہے کیونکہ کے آبجیکٹ کے پاس جو میتھڈ آیا ہے وہ ہے تو ویکل کلاس کا لیکن وہ دو ڈفرنٹ روٹس سے دو ڈفرنٹ روٹ سے اس کی کاپی بن کے میرے پاس پہنچی ہے سو so مجھے ایکچولی ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس میں بیٹھ کے یہ بتانا پڑے گا امبیگوٹی ریزولوشن کے لیے کہ یہ کس روٹ سے آئی ہے اس والے روٹ سے کہ اس والے روٹ سے یہ دیکھیے یہ وہی پکچر جو ڈائمنڈ پرابلم کی تھی میں ایک آپ کو دوسری طرح ڈپیکٹ کرا رہا ہوں کہ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پکچر کچھ اس قسم کی ہے لینڈ وہیکل وہیکل سے ڈرائیو کر رہی ہے واٹر وہیکل ویکل سے ڈرائیو کر رہی ہے میں نے صرف ان دونوں کو جوائن نہیں کیا میں نے الگ دکھا دیا ہے شاید یہ پکچر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ لینڈ وہیکل ویکل سے وہی میتھڈ ڈیرائیو کر رہی ہے واٹر وہیکل وہیکل سے وہی میتھڈ ڈرائیو کر رہی ہے اب امفیبیس ویکل میں یہ دو میتھڈ آ گئے سو امبیگوٹی ریزولوشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ میتھڈ ایکچولی کس روٹ سے آیا یا کس کلاس سے آیا so that will be ambiguity resolution for compiler O B J dot land vehicle colon colon get max load کہ گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ جو کہ ایکچولی وہیکل کی کلاس کو بلونگ کر رہا ہے وہ میرے پاس انفیبیس ویکل کے آبجیکٹ کے پاس لینڈ ویکل کی کلاس کے ذریعے آیا ہے میں اس کو کال کرنا چاہ رہا ہوں اور جبکہ دوسرے کیس میں میرے پاس اسٹل گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ ہے جس کو میں کال کرنا چاہ رہا ہوں یہ بلونگ تو ویکل کو کرتا ہے لیکن اس کی کاپی میرے پاس واٹر ویکل کی کلاس کے روٹ سے آئی ہے تو یہ اس والے کو کال کرو سو یہ ڈائمنڈ پرابلم ہے ایک ہی میتھڈ دو راستوں سے ڈیرائیو موسٹ کلاس کے پاس آ رہا ہے اس سے پچھلی جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ دو بیس کلاسز میں وہی میتھڈ موجود ہے دو ڈفرنٹ کلاسز میں وہ میتھڈ فزیکلی موجود ہے ان کا ممبر فنکشن تھا تو وہ یہ دو method probably with high probability دو ڈفرنٹ کام کر رہے ہیں وہ میرے پاس آئے تھے یہاں پہ ایک ہی میتھڈ دو روٹ سے اپنی دو کاپیاں بنا کے میرے پاس آ گیا ہے اب چاہے میں اس کو لینڈ وہیکل والے میتھڈ روٹ eh, کے ذریعے کام کرواؤں یا واٹر وہیکل کے روٹ سے کام کراؤں کام بیسیکلی ایک ہی ہو رہا ہے اس کیس میں ڈائمنڈ کے پرابلم میں کیونکہ میتھڈ وہیکل کی کلاس کو بلونگ کر رہا ہے چاہے میں اس والی کاپی سے کام کراؤں یا اس والی کاپی سے کام کراؤں کام تو ایک ہی ہونا ہے لیکن صورت امبیگوٹی تو ہے اور بعض کیسز میں یہ چیز کہ we get copies from multiple routes بعض کیسز میں یہ نیڈیڈ ہوتا ہے اور بعض کیسز میں یہ نیو سینس ہے جیسے کہ اس پرٹیکولر کیس میں یہ شاید نیو سینس ہے اور شاید نیو سینس نہیں ہے اگین آپ کس پرسپیکٹو سے سوچ رہے ہو وہ پرسپیکٹو ڈٹرمن کرے گا کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے so getting away from this discussion we move on یہ تو ڈیٹا ممبرس ممبر فنکشنس کی یا بہیویئر کی ایگزامپل تھی یہی چیز ڈیٹا ممبرس میں بھی آ سکتی ہے یہی problem diamond problem data members کے کیس میں بھی آپ کو ہٹ کر سکتی یا اسکرین پہ دیکھیے کوڈ اپنا اس میں وہیکل کی کلاس میں ہم نے ایک پروٹیکٹڈ ڈیٹا ممبر جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے دیٹ از ویٹ وہیکل کا ویٹ کتنا ہے ہر ویکل کا ویٹ بھی ہوتا ہے اپنا اور اگین اس سے ہم نے لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل کی دو کلاسز جو ہیں وہ انہیریٹ کی ہیں جب ہم اسے انہیریٹ کر رہے ہیں تو لازمی ہے ہر لینڈ وہیکل کا کوئی نہ کوئی ویٹ ہوتا ہے تو یہ ڈیٹا ممبر ہم اس سے انہیریٹ کر لیں گے اسی طرح واٹر وہیکل بھی اس ویکل کلاس سے پبلکلی ہم نے ڈیرائیو کی ہے اور ہر واٹر وہیکل کا بھی کوئی نہ کوئی ویٹ ہوتا ہے تو وہ اس بیس کلاس کے اس پروٹیکٹ ڈیٹا ممبر کو یوز کر لے گا نا the diamond problem amphibious vehicle کی کلاس لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل کی کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہے اب لازم بات ہے ایمفیبیس ہے اس کا اپنا بھی کوئی ویٹ ہوگا اور وہ کسی جگہ پہ اسٹور بھی ہونا چاہیے آبجیکٹ کو کلاس کو اس کو کیپچر کرنا چاہیے لیکن پھر وہی ایشو آ گیا کہ ویٹ کا پروٹیکٹڈ ممبر جو کہ ویکل کی کلاس میں تھا وہ لینڈ وہیکل کی کلاس کے روٹ سے بھی امفیبیس وہیکل کی کلاس میں آ رہا ہے اور واٹر وہیکل کلاس کے روٹ سے بھی امفیبیس ویکل کی کلاس کے آبجیکٹ میں آ رہا ہے اور اگر ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ اس ایمفیبیس ویکل کا ویٹ جو ہے لیٹ سے ٹین کلو گرام ہے تو اب ہم کیسے سیٹ کریں اگین ایمفیبیس ویکل کی کلاس کے پاس اس کے دو انسٹنس آ گئے ہیں پروٹیکٹڈ ممبر ویٹ کے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم نے ویٹ کو سیٹ کرنا ہے کلاس کے آبجیکٹ کا تو ہم نے کنسٹرکٹر دکھایا ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لینڈ وہیکل کے روٹ سے جو ویٹ کا ڈیٹا ممبر ہم تک پہنچا ہے کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ ہے تو ڈرائیو موسٹ کلاس اسے ایکسس کر سکتی ہے کیونکہ پبلک ڈیریویشن ہے تو اس کا ویٹ ٹین لکھ دو اب ہمیں واٹر وہیکل کی روٹ سے جو ویٹ پہنچا ہے اسے بھی سیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی اس کا ویٹ بھی سیٹ کر دو اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا کسی میتھڈ میں جا کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی واٹر وہیکل کا ویٹ جو ہے وہ پرنٹ کروا دو اور اگر ہم نے واٹر وہیکل کا ویٹ دس سیٹ نہیں کیا تو پرابلم ہے ریڈنڈنسی کا پرابلم آ گیا امفیبیس ویکل آبجیکٹ ہے کنکریٹ آبجیکٹ ہے اس کا کوئی ویٹ ہے اب اس کے دو ویٹ تو نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ویٹ کے دو ایٹریبیوٹس آ گئے اگر ہم دونوں کو سیٹ نہیں کرتے ہیں تو عجیب و غریب سچویشن ہو جاتی ہے کبھی اس کا یوز کریں گے کبھی اس کا یوز کریں گے پروگرامر کو ڈیزائنر کو یاد رکھنا پڑ رہا ہے کہ کس کا یوز کریں ہم so this is the situation which is a complete nuisance amphibious vehicle کا ایک ہی ویٹ ہو سکتا ہے چاہے آپ اسے پانی میں لے جاؤ چاہے اسے خشکی پہ لے جاؤ اس کا ویٹ تو وہی ہے اس کے ساتھ اس میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں ہم اسے اٹھا کے باہر تو نہیں پھینک رہے ہیں ان چیزوں کو سو ہیئر از دی سچویشن جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویٹ کا ایک ایٹریبیوٹ آئے گیٹ میکس لوڈ شاید ٹھیک تھا ہو سکتا ہے خشکی کے اوپر وہ ایمفیبیس لوٹ کچھ اور ویٹ کیری کرے اور پانی میں وہی ایمفیبیس ویکل کچھ اور ویٹ کیری کرے وہاں تو شاید دونوں کے میک سینس کرتی ہے لیکن ویٹ کے کیس میں یہ میک سینس نہیں کرتی ہے ویٹ اس کا ایک ہی رہتا ہے تو we want to get rid of this duplication redundancy کو ختم کیا جائے یہ پکٹوریل ویو ہے جی جو ایمفیبیس ویکل کا آبجیکٹ بن رہا ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو اس طرح نظر آ رہی ہیں ایمفیبیس فیبی ایس ویکل کے اپنے ڈیٹا ممبرس پھر لینڈ وہیکل کے اپنے ڈیٹا ممبر اور لینڈ وہیکل سے اوپر جو وہیکل کے ڈیٹا ممبرس ہیں وہ ایک روٹ بنا رہے ہیں اور واٹر وہیکل اور اگین وہیکل کے ڈیٹا ممبرس ایک اور روٹ بنا رہے ہیں سو so, یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ وہیکل کے ڈیٹا ممبرس کی دو کاپیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس ڈپلیکیشن کو کیسے روکا جائے سی پلس پلس میں اگر وہ کلاس ڈائمنڈ کی ٹاپ کی کلاس ویکل کی کلاس جو کہ ملٹیپل کاپیز uh, کا کوز بن رہی ہے اگر اس سے ہم ورچولی انہیریٹ کریں تو پھر ڈیرائیوڈ موس کلاس میں ایک ہی کاپی آتی ہے this is called virtual inheritance اور جس ٹائپ کی مرضی انہیریٹنس ہے اس کے ساتھ ہم نے ورچوئل کا کی ورڈ لگانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیے دوبارہ اسی ہائر کو ہم لکھ رہے ہیں class vehicle protected int weight اور اس کے بعد لینڈ ویکل کی کلاس لینڈ وہیکل کی کلاس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک ورچوئل کلاس ہے پبلک ورچوئل وہیکل اور اسی طرح کلاس واٹر وہیکل ہے اسی میں پبلک ورچوئل وہیکل ہے یا آپ ورچوئل پبلک وہیکل بھی لکھ سکتے ہیں سو so, ان دونوں کلاسز میں ڈیٹ کا ایٹریبیوٹ آئے گا ایک کاپی اس کی لینڈ وہیکل کی کلاس میں آئے گی آنی چاہیے کیونکہ اس نے پبلکلی ڈرائیو کیا ہے واٹر ویکل کی کلاس ایک علیحدہ کلاس ہے جس سے اس نے ڈرائیو کیا ہے اس میں بھی ویٹ کا ایٹریبیوٹ ایکسیسبل ہونا چاہیے واٹر وہیکل میں بھی تو یہ ہو رہا ہے اب جب ہم اس سے ایمفیبیس ویکل ڈرائیو کرتے ہیں لینڈ وہیکل سے اور واٹر وہیکل سے ہم نارمل طریقے سے کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے اسکرین کے اوپر ہم نے کہیں ورچوئل کا کی ورڈ یوز نہیں کیا اب ایمفیبیس ویکل کی کلاس میں ویکل کی کلاس کی ہر چیز کی ایک کاپی پہنچے گی اس کے ڈیٹا ممبر ویٹ کی بھی ایک کاپی اس کے میتھڈ گیٹ میکس لوڈ کی بھی ایک کاپی ان ادر ورڈس اگر ہم نے وہیکل سے ورچوئل انہیریٹنس کی ہوئی ہے اور پھر ان دو یا دو سے زیادہ کلاسز سے ایک اور کلاس ملٹیپلی انہیریٹ کی ہوئی ہے تو ہمارے پاس ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس میں بیس کلاس کی صرف ایک کاپی پہنچے گی اس کے ممبر فنکشن کی اس کے ڈیٹا ممبرس کی اور اب آپ سنائپر دیکھ رہے ہیں ایمفیبیس ویکل کا کنسٹرکٹر لکھا ہوا ہے ہم نے weight is equal to ten کر دیا کمپائلر نے کوئی ایرر نہیں دیا اس وجہ سے کہ ورچوئل انہریٹنس کی وجہ سے وہیکل کلاس کے ڈیٹا ممبرس اور ممبر فنکشن کی صرف ایک ہی کاپی ایمفیبیس ویکل تک پہنچی ہے اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے کیونکہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس لیے کمپائلر نے weight is equal to ten پہ ایرر نہیں دیا اور اگر ہم یہاں سے گیٹ میکس لوڈ کال کریں تو بھی کوئی ایرر نہیں آئے گا کیونکہ ایمفیبیس ویکل تک گیٹ میکس لوڈ کی بھی ایک ہی کاپی پہنچی ہے کیونکہ لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل میں یہ میتھڈ اوور نہیں کیے گئے تھے اس وجہ سے ایک ہی کاپی ہم تک پہنچے گی land vehicle so use virtual inheritance in the diamond problem so that only one copy of the top most base class is received in the derived most class vehicle class کی صرف ایک کاپی ایمفیبیس ایس تک پہنچے گی اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر پہ اختتام پر پہنچتے ہیں جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے ہم آج کے لیکچر کا کچھ ریویو کرتے ہیں آج ہم نے ملٹیپل انہیریٹنس سے اسٹارٹ کیا ملٹیپل انہیریٹنس ہے کیا اس کی نیٹ کیا ہے اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں ہمارے پاس ٹرانسمیٹر کی کلاس ہے ہمارے پاس ریسیور کی کلاس ہے ہم فون کی کلاس بنانا چاہتے ہیں ٹیلی فون کی کلاس بنانا چاہتے ہیں فون کی کلاس میں کیونکہ ٹرانسمیٹر کا پارٹ بھی ہوتا ہے ریسیور کا پارٹ بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ہم ان دونوں سے انہیریٹ کرنا چاہتے ہیں اور فون کے کلاس میں ہمارے پاس ان دونوں کی فنکشنلٹی پہنچ گئی ہم فون سے ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں فون سے ریسیو بھی کر سکتے ملٹیپل انہیریٹینس کئی ٹائپ کی ہو سکتی ہے ایک بیس کلاس سے ہم پبلکلی انہیریٹ کر سکتے ہیں دوسرے سے پرائیویٹلی انہیریٹ کر سکتے ہیں تیسرے سے ہم پروٹیکٹڈ انہیریٹ کر سکتے ہیں سو so جو ہماری نیڈ ہے اس کے مطابق لینگویج نے فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے انہیریٹنس کی اگر ہمارے پاس انہیریٹنس ملٹیپل روٹ سے آ رہی ہے اور اب ہم ہے تو انہیریٹنس ہی اب ہم پولیموفیزم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پولیموفیزم کا پرنسپل تو وہی سیم رہتا ہے لیکن ملٹیپل انہیریٹنس کی وجہ سے اس کی جو آؤٹ پٹ ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے جس بیس کلاس کے ملٹیپل انہیریٹنس کے کیس میں جس بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس سے ہم ڈرائیو کلاس کو یوز کر رہے ہیں صرف اسی بیس کلاس کے میتھڈ کے اوپر ہم پولیموفیزم یوز کر سکیں گے اگر ہم نے دوسری بیس کلاس کے ریفرنس سے پولیموفیزم یوز کرنی ہے تو اس دوسری بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس سے صرف اسی بیس کلاس کے میتھڈ کے اوپر ہم پولیموفیزم یوز کر سکتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بیس کلاس کے پوائنٹر کے ذریعے ہم پولیمارفزم ان میتھڈس پہ یوز کریں جو کہ دوسری بیس کلاس میں ورچوئل یا پیور ورچوئل ڈکلیئر اور ڈیفائن کیے گئے تھے ریزن یہ ہے کہ پولیمارفزم میں کمپائلر جو چیکنگ کرتا ہے وہ پوائنٹر یا ریفرنس کے اسٹیٹک ٹائپ کے اوپر کرتا ہے کیونکہ اسٹیٹک ٹائپ بیس کلاس کا ہوتا ہے اس لیے کمپائلر کو صرف اسی بیس کلاس کے میتھڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اسی لیے رن ٹائم کے اوپر صرف اسی بیس کلاس کے میتھڈ کے اوپر پولیمارفک بہیویئر ڈپیکٹ ہو سکتا ہے اگر اس بیس کلاس کے میتھڈ کے ذریعے اس بیس کلاس کے ممبر کو ریفر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اسٹیٹکلی اسٹیٹک ایرر آئے گی سنٹیکس ایرر آئے گی کیونکہ کمپائلر کو اس بیس کلاس میں وہ میتھڈ نظر ہی نہیں آئے گا اس لیے پولنگ آفس اچیو نہیں ہو سکے پھر ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل انہیریٹنس میں امبیگوٹی آ جاتی ہے اگر دونوں بیس کلاسز میں جو کہ امیجیٹ بیس کلاسز ہیں دو یا دو سے زیادہ کسی میتھڈ کا سگنیچر ایک ہی ہو کیونکہ جب انہیریٹنس کیا تو ڈیرائیو کلاس کے پاس وہ میتھڈ اس بیس کلاس سے بھی آیا اور دوسری بیس کلاس سے بھی اس کے پاس آیا اب ہم جب ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ سے ہم اس کو میتھڈ کو ریفر کرنے جا رہے ہیں تو کمپائلر سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کون سے میتھڈ کو ریفر کر رہے ہو وہ میتھڈ جو کہ اس بیس کلاس سے آیا ہے کہ اس بیس کلاس سے آیا ہے تو کمپائلر ایرر دے دے گا سو امبیگوٹی ریزولوشن کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ میتھڈ کس کلاس کو بلونگ کر رہا ہے اور وہ پھر آپ کلاس کا نام لے کے colon colon scope resolution operator use کرتے یہی امبیگوٹی کا کیس تھوڑے ڈفرینٹ رائے میں سامنے آتا ہے اگر ہم ڈائمنڈ شیپ کی ہماری حرارتی ہے بیس کلاس اس سے دو کلاسز انہیریٹ کی ہوئی ہیں اور ان دو کلاسز سے ایک اور تیسری کلاس انہیریٹ کی گئی ہے ملٹیپل انہیریٹ اس بیس کلاس میں اس کے ڈیٹا ممبرس اور اس کے ممبر فنکشنز کی کاپیز دو ڈفرنٹ روٹ سے اس ڈیرائیوڈ موڈ کلاس کے پاس پہنچ رہی ہیں سو ڈیرائیوڈ موڈ کلاس کے پاس پھر وہی پرابلم آ گیا کہ میرے پاس یہ دو ڈیٹا ممبرز آئے ہیں یہ دو ممبر فنکشنز آئے ہیں ان کا سیم سگنیچر ہے سینٹیکس ایرر نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈیرائیڈ موسٹ کلاس کے ریفرنس سے اس ممبر فنکشن کو یا ڈیٹا ممبر کو ایکسس کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کہے گا کون سے والے میرے پاس تو دو دو تین تین کاپیز پڑی ہوئی ہیں تو اس کیس میں بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کاپی کس روٹ سے آئی ہے اس base class immediate base class سے آئی ہے کہ اس امیجیٹ بیس کلاس سے آئی اور بعض کیسز میں یہ ضروری ہے کہ ڈرائیو موسٹ کلاس کے پاس ایکچولی ملٹیپل کاپیز پہنچیں لیکن بعض کیس میں یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈائمنڈ کی جو ٹاپ کے اوپر جو کلاس ہے اس کے ممبرز اور اس کے ڈیٹا ممبرز جتنے بھی ہیں یا ممبر فنکشنز ہیں ان کی ایک ہی کاپی پہنچے تو اس ڈائمنڈ کے ٹاپ کی کلاس سے جو آپ ملٹیپل کلاسز انہیریٹ کر رہے ہیں وہ ورچوئل کی ورڈ لگا دیجیے ورچوئل انہیریٹینس کر دیجیے سو so, اگر آپ ورچوئل انہیریٹینس کر دیں گے تو پھر ڈرائیو موڈ کلاس کے پاس اس ڈائمنڈ شیپ کی ٹاپ کے اوپر جو کلاس ہے اس کے ممبرس کی صرف ایک کاپی پہنچے گی اور ہم نے یہ دونوں کیسز دیکھے تھے وہاں جہاں پہ آپ کو اس ریڈنڈنسی کی ضرورت ہے اور وہاں جہاں پہ آپ کو اس ریڈنڈنسی کی ضرورت نہیں multiple inheritance is a powerful feature though it is a bit complex اور میری ایڈوائس یہی ہے کہ کوشش کیجئے کہ ملٹیپل انہیریٹنس سے اس اسٹیج کے اوپر جتنا دور رہ سکیں بہتر ہے اس اسٹیج کے اوپر جب آپ کو لینگویج کے اوپر اور آبجیکٹ پیراڈائم کے اوپر کمانڈ آ جائے تو پھر آپ ملٹیپل انہیریٹنس پہ جایا کیجیے تاکہ یہ جو ایشوز ہیں ملٹیپل انہریٹنس کے ساتھ ملٹیپل کاپیز کے پہنچنے کے اس کے اوپر آپ کو عبور ہو جائے اور پھر آپ ایزیلی ملٹیپل انہریٹنس کو ہینڈل کر سکیں گے اجازت دیجیے اللہ حافظ